وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ۖ لا نفرق بين منهم ونحن له مسلمون یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ بن جاؤ تو راہ پاؤ گے اے نبی کہہ دیجئے بلکہ راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو چیز ہماری طرف اتاری گئی اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق و یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسا اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام دیے گئے ہم ان میں سے کسی کے درمیان جدائی نہیں ڈالتے ہم اللہ کے فرما بردار ہیں سامعین اب نایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس پر تفصیل وار ایمان لائیں اور جو رسول اللہ سے پہلے انبیاء پر اترا اس میں بھی اجمالاً ایمان لائیں ان اگلے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بعض کے نام بھی لیے دیے اور باقی نبیوں کا مجمل ذکر کیا ساتھ ہی فرمایا کہ یہ کسی نبی کے درمیان تفریق نہ کریں کہ ایک کو مانیں اور دوسرے سے انکار کر جائیں جو عادت اوروں کی تھی کہ وہ انبیاء میں تفریق کرتے تھے کسی کو نہ مانتے تھے کسی سے انکاری تھے یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نصرانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حجازی عرب موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو نہیں مانتے تھے ان سب کو فتویٰ ملا کر علائے الکافرون حقا کہ یہ سب کے سب لوگ بال یقین کافر ہیں ابو حرضہ رضی اللہ عن فرماتے ہیں اہل کتاب تورات کو عبرانی میں پڑھتے تھے اور عربی میں تفسیر کر کے اہل اسلام کو سناتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی سچائی یا تکذیب نہ کرو کہہ دیا کرو کہ اللہ پر اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے یہ روایت بخاری کی ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو دو سنتوں میں پہلی رکعت یہ آیت امن وما ضلع الینا پوری آیت اور دوسری رکعت میں آل عمران کی آیت امن اب اللہ وشد بن مسلمون پڑھا کرتے تھے لفظ اسبات کی تشریح اسبات یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کہتے ہیں جو بارہ تھے جن میں سے ہر ایک کی نسل میں بہت سے انسان ہوئے بنی اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو قبائل کہتے تھے اور بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اسبات کہتے تھے زمخشری نے کشاف میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے پوتے تھے جو ان کے بارہ لڑکوں کی اولاد تھی بخاری میں ہے کہ مراد قبائل سے بنی اسرائیل ہیں ان میں بھی نبی ہوئے تھے جن پر وہی نازل ہوئی تھی جیسے موسا علیہ السلام نے فرمایا لفی کم امبیا الیات اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ اللہ نے تم میں انبیاء اور بادشاہ بنائے اور جگہ ہے وہ قطع ہم اِس نئی عاش یعنی ہم نے ان بنی اسرائیل کے بارہ گروہ کر دیے سبت کہتے ہیں تتابع کو یہ بھی ایک کے پیچھے ایک تھے بعض کہتے ہیں یہ ماخوذ ہے سبتا سے سبد کہتے ہیں درخت کو یعنی یہ مثل درخت کے ہیں جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کل انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہی ہوئے ہیں سوائے دس کے آدم نوح ہود صالح شعیب ابراہیم اسحاق یعقوب اسماعیل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبت کہتے ہیں اس جماعت اور قبیلے کو جن کا مورث اعلیٰ اوپر جا کر ایک ہو